ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دیجیے ثابت قدمی دیجیے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرمائیے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا اور داود علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والے ہیں یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ بخیر آپ پر اے نبی پڑھتے ہیں بال یقین آپ رسولوں میں سے ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالود کی موت یعنی جس وقت مسلمانوں کی اس مختصر جماعت نے کفار کے ٹڈی دل لشکر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کیں کہ اے اللہ ہمیں صبر و ثبات کا پہاڑ بنا دیجئے اور لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دیجئے منہ موڑنے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لیجئے اور ان دشمنوں پر ہمیں غالب کیجئے چنانچہ ان کی یہ اور مخلصانہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور یہ مٹھی بھر جماعت اس ٹڈی دل کو فار کے لشکر کا تہس نہس کر دیتی ہے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں مخالفین کا سردار سرتاج جالوت مارا جاتا ہے اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی مروی ہے کہ طالوت نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم جالوت کو قتل کرو گے تو میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دوں گا اور اپنا مال بھی آدھوں آدھ تمہیں دے دوں گا اور حکومت میں بھی برابر کا شریک کر لوں گا چنانچہ داؤد علیہ السلام نے پتھر کو فلاخن میں رکھ کر جالوت پر چلایا اور اسی سے وہ مارا گیا تالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا بالآخر سلطنت کے مستقل سلطان آپ ہی ہو گئے اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی نبوت جیسی زبردست نعمت عطا ہوئی اور شمویل علیہ السلام کے بعد یہ پیغمبر بھی بنے اور بادشاہ بھی حکمت سے مراد نبوت ہے اور بہت سے مخصوص علم بھی جو اللہ نے چاہے اپنے نبی کو سکھائے پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یوں پست لوگوں کی پستی نہ بدلتے جس طرح بنی اسرائیل کو تالود جیسے مدبر بادشاہ اور داود علیہ السلام جیسے دلیر سالار عطا فرما کر بدلی تو لوگ ہلاک ہو جاتے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ولولا دفع الله الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم كثيرا یعنی یوں اگر ایک دوسرے کا دفعیہ نہ ہوتا تو عبادت خانے اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے توڑ دی جاتی پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ ایک کو دوسرے سے دفاع کرتے ہیں وہی سچے حاکم ہیں اور اللہ کے تمام کام حکمت سے پر ہوتے ہیں وہ اپنی دلیلیں اپنے بندوں پر واضح فرما رہے ہیں وہ تمام مخلوق پر فضل و کرم کرتے ہیں یہ واقعات اور تمام حق کی باتیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سچی وہی سے تمہیں معلوم ہوئے آپ میرے سچے رسول ہیں میری ان باتوں کی اور خود آپ کی نبوت کی سچائی کا علم ان لوگوں کو بھی ہے جن کے ہاتھوں میں کتاب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے زوردار اور پر الفاظ میں قسم کھا کر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی